الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ملنا الله فلا له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نزير له ولا مزيك له لا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث للناس بشيرا وداعيا الله الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جھنگلی دلوں کو جلاتا رہا جھنگلی دلوں کو جلاتا رہا اخوت کے پرچم اڑاتا رہا ہوا جب کبھی ذکر مہر و وفا بڑی دیر تک یاد آتا رہا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام کراچی کے غیور نوجوانوں اور دوستوں اسکاؤٹ کالونی کے سپاہی صحابہ کے کارکنوں اور دور دراز سے آئے ہوئے سنی ساتھیوں کافی دیر بیت گئی ہے نصف رات سے زیادہ کا حصہ گزر چکا ہے جو تھک گئے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں یا جو سو گئے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر دیں آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں میرے بھائیوں مولانا حق نواز شہید نے جو مشن اور پیغام دنیا تک پہنچایا ہے اس مشن اور پیغام کی صداقت آج پوری دنیا کے سامنے عیا ہو چکی ہے مولانا حق نواز کا پیغام تھا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے اس پیغام کو لے کر ان کی شہادت کے بعد پورے ملک میں ہم گئے ہیں اس پیغام کو گلی گلی پہنچانے کے لیے اللہ کی توفیق سے ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے الیکشن آیا ہے انتخابات کو ہم نے اسی پیغام کی بنیاد پر لڑا ہے اسی پیغام کو صرف جنگ میں نہیں پورے پاکستان کے ہر شہر میں ہر گلی میں ہر کوچے میں ہم نے دہرایا ہے پاکستان کی تاریخ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ انتخابات میں شیعہ سنی مسئلہ زیر بحث آیا ہے امیدواروں نے اعلانات کیے ہیں کہ ہم شیعہ نہیں ہیں امیدواروں نے حلف دیے ہیں کہ ہم شیعہ نہیں ہیں امیدواروں نے چیخو پکار کی ہے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں امیدوار کئی درجنوں کے حساب سے میرے پیچھے پھرتے رہے ہیں کہ ہم شیعہ نہیں ہیں امیدواروں نے اسٹاف پر لکھ کر دیا ہے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں امیدواروں نے اعلان کیا ہے کہ کوئی شیعہ ہمیں ووٹ نہ دے یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ میرے بھائیوں شیعہ کائنات کا بدترین کافر غلیظ ترین کافر آپ نے دعویٰ سنا ہے میری جماعت کے مناظر اور جرنیل مولانا علی شیر حیدری اور مایا راز جرنیل مولانا اشار القاسمی نے آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کی لیکن میرے بھائیوں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ شیعہ کے کفر کا فتویٰ مولانا حق نواز شہید نے اپنی طرف سے جاری نہیں کیا شیعہ کے کفر کا پہلا اعلان حق نواز نے نہیں کیا شیعہ کے کفر کے لیے سب سے پہلی بات حق نواز شہید نے نہیں کی شیعہ کے کفر کو چودہ سو سال کے ہر دور میں واضح کیا گیا ہے کتابیں بھری پڑی ہیں لٹریچر بھرا ہوا ہے فتوا موجود ہے تحریریں موجود ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ شیعہ کو اگر ہر دور میں کافر کہا گیا ہے تو آپ کا پہلا سوال ہوگا کہ اگر شیعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اور حضرت عثمان غنی کے دور سے جب سے شیعہ کی بنیاد کی بنیاد رکھی گئی اگر اسی دور سے اس کے خلاف آواز اٹھتی رہی ہے اگر اسی دور سے شیعہ کو برا کہا جاتا رہا ہے اگر امام ابو علیفہ کے دور میں شیعہ کو کافر کہا گیا ہے اگر امام بالک کے دور میں شیعہ کو کافر لکھا گیا ہے تو پھر چاہیے یہ تھا کہ جس جگہ پر آج عیسائی موجود ہے اسی جگہ پر شیعہ کو کھڑا ہونا چاہیے جس جگہ پر یہودی ہے اسی جگہ پر شیعہ کو ہونا چاہیے جس جگہ پر یہودی ہندو سکھ مت موجود ہے اسی جگہ پر شیعہ کو کھڑے ہونا چاہیے یہ کیا وجہ ہے کہ ہر دور میں شیعہ کو کافر بھی لکھا گیا پھر بھی شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا مسلمان بن کر مسلمان جماعتوں میں شامل ہوتا رہا مسلمان بن کر مسلم قوتوں کا ساتھی بنا رہا مسلمان بن کر اپنے آپ کو مسلمان مسلمان کہلاتا رہا اس کی کیا وجہ ہے اگر شیعہ عیسائی سے بدتر ہے تو اسے عیسائی سے بدتر بن کر رہنا چاہیے تھا شیعہ یہودی سے بدتر ہے تو یہودی سے بدتر بننا چاہیے تھا میرے بھائیوں یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس سوال کا جواب اگر پاکستان کے وزیر اعظم کو سمجھ میں آ جائے تو آج بھی شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دے اس سوال کا جواب اگر غلام اسحاق خان کو سمجھ آ جائے اس سوال کا جواب اگر پاکستان پاکستان کی پارلیمنٹ کو سمجھا دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج ہی شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے یہی وہ سوال ہے جو رہ رہ کر ہر سیاستدان کے دماغ میں ابھرتا ہے ہر مولوی کے ذہن میں آتا ہے ہر پیر کے ذہن میں آتا ہے ہر مسلحت پوش کوش کے ذہن میں آتا ہے ہر نوجوان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیعہ ہندو سے بڑا تھا سکھ سے بڑا تھا تو شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتا رہا ہے ہر دور میں مسلمانوں کے ساتھ اس کا احاط کیوں رہا ہے اس کو ہندوؤں اور سکھوں کی جگہ پر کیوں نہیں کھڑا کیا گیا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ آج تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا جائے ٹھیک ہے یار آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب دیا جائے آپ کی توجہ ہے میرے بھائیوں آپ کو یہ بات سن کر خوشی ہوگی کہ اجمل سپاہی صحابہ کا جو موقف تھا وہ موقف انفرادیت کا حامل نہیں ہے اس موقف میں مولانا حق نواز کا کوئی ذاتی تفرد نہیں تھا میرے بھائی امام ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں من انکرا صحبت ابھی فہوا کافر جو ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہے وہ کافر ہے یہ کس نے لکھا ہے امام ابو حلیفہ نے لکھا امام بالک نے لکھا کہ صحابہ کا گستاخ کافر ہے ابن تیبیہ نے لکھا کہ شیعہ کافر ہے امام غزالی نے لکھا کہ شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے امام احمد الحبل نے لکھا کہ صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے ہو ضروری ہو کتابیں موجود ہیں لٹریچر موجود لیکن شیعہ کا ہندوؤں اور سکھوں کی جگہ پر کیوں نہیں کھڑا کیا گیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شیعہ کے ساتھ ہم نے اصل اختلاف کو نہیں سمجھا میری بات آپ کو سمجھ میں آئی تھک تھوڑی ہے تو یہ ساتھی اٹھ کیوں ہے پیچھے سے بیٹھ جائے اگر آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی تو پھر میں بند کرتا ہوں تقریب ساڑھے بارہ بج گئے ہیں آپ بھی جا کر سوئے اور میں بھی سوتا ہوں ٹھیک ہے نا بھائی تو جو ساتھی دور کھڑے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف رکھے آ رہے جا نہیں رہے بادشاہ آج جتنے لوگ آپ یہاں موجود ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ شیعہ کے ساتھ آپ کو کیا اختلاف آپ کہیں گے شیعہ صحابہ کے گستاخ یہ اختلاف تھا یہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے بولے میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات کہیں گے یہ غلط ہے توجہ کیجیے میری طرف آپ کو یہ بات کہیں گے کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف صحابہ پر ہے بس یہ غلط ہے شریف کی آنکھیں نکال دی گئی اس کے دو جرم جس کلمے کے جرم میں بلال کو ستی ریت میں لٹا کر تشدد کیا گیا شریف کی آنکھیں نکالی گئی نبیلا کی چمڑی بھیڑی گئی سمیا کے ٹکڑے کیے گئے لاہلا کے دھکے دیے گئے جس کلمے کے جرم میں حملہ کی لاش کے بارہ ٹکڑے ہوئے جس کلمے کی جرم میں محمد کے صحابہ کو تہتے ہوئے انگاروں کا لٹایا گیا جس کلمے کے جرم میں پیغمبر کے صحابہ کو ابلتی ہوئی دیکھ میں ڈالا گیا جس کلمے کے جرم میں کر خدا سا سنہلی کو تیل کے کرائے میں ڈالا گیا جس کندھے کے جرم میں میزے کی انیوں سے صحابہ نے کھڑے ہو کر خدا اور رسول کی شہادت دی اور گواہی دی وہ کلمہ دو اجزاء پہ مشتمل تھا حتیٰ کہ جو کلمہ علی نے پڑھا وہ بھی دو اجزاء پہ مشتمل فاطمہ نے پڑھا وہ بھی دو اجزاء پہ مشتمل اہل بیت نے پڑھا وہ بھی دو اجزاء پہ مشتمل نبی کی بیویاں دو جدوں والا کلمہ پڑھے نبی کی بیٹیاں دو اجزاء والا کلمہ پڑھے نبی کے صحابہ دو جدوں والا کلمہ پڑھے سارے انڈیا پر مشتمل کرنا پڑے اور اگر کلمے میں تھوڑی سی تبدیلی عیسائی کرے کافر قرار پائے یہ کرے کافر قرار پائے لیکن جس جواب سے کلمے کی کثیت کو کلمے کی حیثیت کو کلمے کی تعداد کو کلمے کی صورت کو تبدیل کر کے دو سے بڑھا کر پانچ اجزا کیے یا چھ اجزا کر دیے وہ مسلمان کیسے ہیں عیسائی ایک جز بنائے تو کافر ہوا یہ ایک جز بدلے تو کافر ہوا اور جس نے پانچ اجزا بنا دیے اسے تو مسلمان مسلمان کیسے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفت بلا فصل اور خمینی نے بلایا کہ خلیفت بلا فصل کے بعد کہا کہ خمینی حجت اللہ خمینی کا کلمہ چھ چیزوں پر ہو باقی شیعہ کا کلمہ پانچ چیزوں پر ہو آپ مجھے بتائیں کہ خمینی سے پہلے شیعہ پانچ چرچا والا کلمہ پڑے اور خمینی چھ چیزوں والا کلمہ پڑے اب فیصلہ سن کر کہ جناب فلاں آدمی میرے صحابہ کو اچھا کہہ کافر ہے وہ مسلمان ہے کس طرح ایک عیسائی کہے کہ تم نماز پوری پڑھتے اسے کہو کہ نماز بعد میں ہے پہلے آنا ہے یہودی کہے میں روزہ رکھتا ہوں تم کہو گے روزہ بعد میں ہے پہلے کرما ہے شخص ہے میں حج کرتا ہوں تم کہو گے جناب حج بعد میں ہے پہلے کرما ہے اور تم چیلا سے کہو صحابہ بعد میں ہے قرآن بعد میں ہے نبوت بعد میں ہے اہل بیت بعد میں ہے علی بعد میں ہے پہلے کرما ہے تیرا کرما علی کے کلمے سے ملا تیرا محمد کے کلبے سے ملا تیرا کرما سلام نام چوٹی کو اس بھائی میں نہ ملا تو مسلمان کیسے ہو شام میں پہلے کلبے کی بات کر صحابہ کی بات کلب میں کا سر تھا کلب شیا کافر تھا میں سکون کے بچوں میں شیعہ جو پڑھائی جاتی ہے دیکھو اس میں مسلمانوں کا کلمہ علیحدہ ہے شیعہ کا کلمہ ہے تم کہتے ہو جی صحابہ کو مانتے اور صحابہ کو بات کوئی آدمی کہے جی سکھ نے بڑا بڑا حج سکھ نے بڑی لمبی نماز پڑھی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے پانچ نمازیں پڑھی اور سکھ نے چھ پڑھی مان لو کوئی یہود کسی کے بارے میں کہو جی فلاں یہودی نے روزہ رکھا مانو گے کوئی جی فلاں ہندو نے زکات پوری مانو گے تو جب شیعہ یہ کہتا ہے میں صحابہ کو مانتا ہوں یہ کیوں مانتے ہو اس کو کہو کہ بات کلمے کی کر نہیں سمجھے میری بات اور یہودی سے کہتے ہو کہ تیرا روزہ کیا تیرا حج کیا تیری زکات کیا یہودی سے کہہ سکتے ہو شیعہ سے کیوں نہیں کہتے شیعہ سے کہو کہ زکات بعد میں روزہ بعد میں حج بعد میں ابو بکر بعد میں علی بعد میں پہلے کلمے کی بات کر جب تیرا کلمہ محمد کے کلمے سے نہیں ملا تو تو اسلام سے ہے کلمے کی بات کرے گا مسلمان ہوگا کلمہ تیرا پیدا ہوگا تو تو یہودی اور سکھوں سے زیادہ پلیز ہو کر کاروبار ہوگا نہ نماز نہ اہل ابھی کافر کافر تو تو نہ نہ مانے مانے کلمہ بنیاد ہے کہو کلمہ کلمہ کیا ہے کلمہ طیبہ اور یہ وہ کلمہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے فرام کی چوٹی پر اس کا اعلان کیا کیا یا نہیں کیا وہ یہی کلمہ تھا تو اس کلمے کو جو آدمی تبدیل کر کے پانچ چار جز اور ملا دے وہ مسلمان ہے تو اس اصل اختلاف کو تو سمجھو اگر یہی اصل اختلاف شروع سے ظاہر کیا جاتا اسی اختلاف کا اظہار کیا جاتا تو آج شیعہ عیسائیوں کی جگہ پہ کھڑا ہوتا یہودیوں کی جگہ پہ کھڑا ہوتا سکھوں کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہم نے شیعہ کو یہ سمجھا کہ وہ توحید کا بھی قائل ہے رسالت کا بھی قائل ہے قرآن کا بھی قائل ہے اور صرف بات صحابہ رہ گئی چلو چھوڑو صحابہ کو بعد میں آئے تھے اگر وہ نہ بھی مانے چلو کلمہ تو ہمارے کلمے سے ملتا ہے قرآن تو ہمارے قرآن سے ملتا ہے میرے بھائیوں شیعہ کے ساتھ اصل اختلاف سمجھو کہ شیعہ کا کلمہ علیحدہ ہے اور مسلمانوں کا کلمہ علیحدہ ہے اور جب کلمہ اس کے ساتھ کلمے سے تمہارا نہیں ملے گا تو بنیاد ختم ہو گئی ہے اس لیے کہ اسلام میں داخلے کی صنعت کلمہ ہے اسلام میں داخلے کی بنیاد کلمہ ہے اسلام میں داخلے کا آئیڈیل کلمہ ہے اسلام میں داخلے کی دستاویز کلمہ ہے جب کلمہ علیحدہ ہو گیا ساری کہانی ختم ہو گئی کلمہ علیحدہ ہو گیا ساری بات ختم ہو گئی کلمہ علیحدہ ہو گیا سارے دین کی بات مٹ گئی کراچی کے سی اس بات سے اگر تمہیں

شیو جو تم کلمہ پڑھتے ہو یہی کلمہ علی سے ثابت کرتا کس سے ابو بکر سے نہیں عمر سے نہیں عثمان سے نہیں شیو یہ کلمہ حضرت علی نے پڑھا ہو تم کہو گے کہ اس میں تو علی کا نام آتا ہے انہوں نے اپنے نام والا کلمہ کیوں پڑھنا تھا اپنے نام والا کلمہ اگر محمد مصطفیٰ پڑھ سکتا ہے تو علی کو بھی پڑھنا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو علی کا نام کلمے میں حضرت علی کی کتاب ناج البلالہ موجود ہے یا نہیں اسی میں سابت کر دو چلو میں آگے بڑھتا ہوں حضرت علی نے نہیں یہ کلمہ پڑھا حضرت حسن سے سابت کر دو حضرت حسن نے نہیں پڑھا تو حسین سے ثابت کر دو حسین نے نہیں پڑھا تو زین العابدین سے ثابت کر دو زین العابدین نے نہیں پڑھا امام باقر سے ثابت کر دو باقر نے نہیں پڑھا جعفر صادق سے ثابت کر دو جعفر صادق نے نہیں پڑھا موسا کاغم سے رضا کاغم سے تقی علی سے نقی علی سے اگر شیو تم کہو گے کہ یہ کلمے کا جز نہیں جز نہیں تو دین یاد میں بچوں کو یہ کیوں پڑھاتے بچوں کو دین یاد میں کلمہ جو پڑھایا جاتا ہے اس کلمے میں یہ جز شامل ہے یا نہیں تمہاری اصولی کتابوں میں یہ کلمہ موجود ہے اگر یہ کلمہ واقعی تمہارا کلمہ ہے تو علی نے کیوں نہیں پڑھا حسن نے کیوں نہیں پڑھا حسین نے کیوں نہیں پڑھا باقر امام باقر نے کیوں نہیں پڑھا جعفر صادق نے کیوں نہیں پڑھا تمہارے بارہ اماموں نے کیوں نہیں پڑھا جب بارہ اماموں کا یہ کلمہ نہیں تو جو کلمہ تمہارا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کلمہ پڑھ کر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ تمہارا اور ہے علی کا اور ہے لہذا علی کا جو اسلام ہے وہ تمہارا اسلام نہیں حسین کا جو اسلام ہے تمہارا اسلام نہیں اس لیے جو سینٹرل آئیڈیا ہے اور جو دستاویز ہے جو بنیاد ہے وہ تمہاری اسلام میں داخلے کی اور ہے حضرت علی کی اور ہے حسین کی اور ہے حسن کی اور ہے بارہ اماموں کی اور ہے تو جس کی بنیاد ہی اپنے اماموں سے نہیں ملتی ہے تو وہ کس طرح کس طرح مسلمان ہے میں کہتا ہوں کہ عیسائیوں کا کلمہ عیسا سے ثابت ہے یہودیوں کا کلمہ عیسا سے ثابت ہے مسلمانوں کا کلمہ محمد مصطفیٰ سے سابق ہے لیکن شیو تمہارا کلمہ علی سے نہیں حسین سے ثابت نہیں حسن سے طاقت نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہودی تم سے بہتر ہے عیسائی تم سے بہتر ہے اس لیے کہ جو وہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ ان کے نبیوں سے طاقت ہے یہاں سے وہ کلمہ ہے اور جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہ تمہارے کسی ایمان سے ثابت نہیں ہے اس لیے تم یہودیوں سے بھی بدتر ہو عیسائیوں سے بھی بدتر ہو اور کافر سے بدتر ہو اس لیے کہ جن کا نام لے کر پوری دنیا کو تم نے فروغ میں مبتلا کیا جب بنیاد ہم نے دیکھی تو بنیاد ہو وہ تم سے الاگا ہے تم کلو شیعہ کے ساتھ اختلاف کی اثر بنیاد اور پھر دیکھیے اسی میں پوری دنیا کا کوئی عیسائی اور یہود سکھ اور ہندو اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اس کا قائل اگر کوئی قائل ہے تو بتاؤ لیکن شیعہ بدت کی بنیادی کتاب کافی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فروغ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھٹلاتا ہے بات توجہ یہودیوں نے عیسائیوں نے سکھوں نے ہندوؤں نے کبھی بھی اپنے مالک کو اپنے خدا کو یہ بھی کہا کہ وہ جھوٹ بولتا تھا کہا ہے اور شیعہ نے کہا ہے شیعہ کی کتاب کا نام ہے اصول کافی کیا نام ہے اصول کافی کی پہلی جلد میں کتاب المان میں باب دادا آنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے امام نے پوچھا کہ کیسے بولتا ہے تو امام نے کہا کہ کول سیا کے محمد بن یقوب کلینی کے تو دیکھو امام جعفر صادق کے بعد اللہ نے اعلان کیا تھا کہ امامت اسماعیل کو دے گا ان کے بیٹے کو لیکن جب وقت گزر گیا تو خدا اپنے وعدے سے پھر گیا اور امامت موسا کاظم کو دے دی تو پوچھا گیا کہ خدا نے ایسے کیوں کیا تو امام نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی بادہ ہو جاتا ہے تو ان سے کہا گیا کہ بادہ کمانا تو جھوٹ ہے تو امام نے کہا کہ کل نبی جتنے بھی گزرے ہیں ہر نبی کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے شیعہ کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہودیوں کے عقیدے سے برا ہے عیسائیوں کے عقیدے سے برا ہے ایک تو یہ ہے نا کہ میں اعلان کر دوں کہ عقیدہ برا ہے اور ایک یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ وہ عقیدہ کون سا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے یا نہیں بولو بلند آواز بتایا ہے نہیں آپ یہ بات یاد رکھیں گے کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا پہلا اختلاف توحید پر ہے پہلا اختلاف اور توحید میں شیعہ نے دو غلطیاں کی ہیں پہلی غلطی جو بنیادی غلطی ہے کہ شیعہ کا کلمہ اور ہے مسلمانوں کا کلمہ اور ہے شیعہ کے کلمے کے پانچ جز ہیں مسلمانوں کے کلمے کے دو جز ہیں ٹھیک ہے جب مسلمانوں کے کلمے کے دو جز ہیں اور شیعہ کے کلمے کے پانچ جز ہیں کس دلیل سے آگے بات چلائے گا جب کلمہ ہی علیحدہ ہے بات ہی علیحدہ ہے بنیاد ہی علیحدہ ہے اب یہ ساری باتیں چھوڑ دو جگہ شیعہ نے تازیہ بھی نکالا فلاح جگہ شیعہ نے تازی ہم ابو بکر کی عزت کرتے ہیں چھوڑو ان باتوں کو ان سے کہو اختلاف ہمارا تمہارے ساتھ کلمے پر ہے تمہارا کلمہ علیحدہ ہے ہمارا کلمہ علیحدہ ہے جب کلمہ علیحدہ ہے ساری بنیاد مٹ گئی اختلاف کی ساری وجوہات جزیات کتابیں حوالے لٹریچر اور اولاد کو ایک طرف رکھو بات کرنے کی کرو جب اس کا کلمہ میرے کرنے سے نہیں ملتا میں اس کو یہودیوں سے بڑا عیسائیوں سے بڑا کافر کیوں نہ کروں عیسائیوں نے کلمے میں ایک بدلا شیعہ شیعہ نے تین بدلے بدترین کافر ہے کافر ہے عیسائیوں اور یہودیوں سے بڑا کافر زندہ زندہ تھا تھا تک چاند رہے گا میرے بھائی شیعہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑا کافر کیوں ہے اس لیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کلمے کے تین جز اپنی طرف سے نہیں بنایا میری بات آئی عیسائیوں اور یہودیوں نے کلمے کے تین جز نہیں بنائے شیعہ نے بنائے اس لیے شیعہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑا کافر ہے اور شیعہ سکھوں اور ہندوؤں سے بڑا کافر کیوں ہے اس لیے کہ سکھوں اور ہندوؤں نے کبھی بھی اپنے مالک کو اور پیدا کرنے والے کو یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے کہا اگر کسی ہندو نے کہا ہے تو لا کر دکھاؤ اور اگر کسی سکھ نے کہا ہے تو لا کر دکھاؤ تو سکھ نے اپنے مالک کو خالق کو کبھی جھوٹا نہیں کہا چاہے اس کا خدائی تصور کوئی اور ہو کہ وہ کس کو خدا مانتا ہے بات الگ ہے لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جب ان کا کوئی نہ کوئی خدائی تصور ہے کوئی گرو نانک کو مانتا ہے کوئی کرشن جی کو مانتا ہے کوئی پانچ پیاروں کی بات کرتا ہے لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کا خدائی تصور ہے اس خدائی تصور میں اپنے خدا کے لیے ہندوؤں کا اور سکھوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ جھوٹ بولتے تھے لیکن شیعہ کی بنیادی کتاب اصول کافی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا اور اس پر مسمت کو ایمان لانا چاہیے یہ عقیدہ موجود ہے تو یہ عقیدہ نہ سکھوں کا ہے نہ ہندوؤں کا ہے تو میرا یہ دعویٰ ثابت ہو چکا ہے کہ شیعہ سکھوں اور ہندوؤں سے بڑا کافر ہے اور شیعہ یہ اور عیسائیوں سے بڑا کافر ہے اس دعوے کے بعد ان دلائل کے بعد اگر کسی کو اختلاف ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ شیعہ کا کلمہ شیا نے خدا کو جھوٹا نہیں لکھا ہے تو میری اس لڑائی کو چیلنج کر کے اس کا جواب دے سکتا ہے مجھے جھوٹا کر سکتا ہے میں اپنے دعوے کو واپس لے لوں گا لیکن میرا چیلنج پوری دنیا کو ہے کہ اگر واقعی وہ اپنا کلمہ علی سے ثابت کرے اور ماما سے ثابت کرے میں مان لوں گا کہ واقعی شیا اہل اعلانات سے علی کا ایمان ہے لیکن جب وہ اپنا کلمہ بارہ ماموں سے ثابت نہ کر سکے پوری امت سے ثابت نہ کر سکے سے نہ کر سکے تو پھر مجھے یہ کہنے میں حق بازار میں یہ کہنے میں لیں میں ہوں کہ شیا کا بدترین کافر ہے اور جب سکھوں اور یہ ہندوؤں سے بڑا اور ہندوؤں سے بڑا کافر ہے تو مجھے کہنا چاہیے کہ چونکہ شیا خدا کو جھوٹا کہتا ہے اس یہ کہ ترین کافر شیعہ شیا بعد میں ہو نبوت باد میں ہو پہلے خدا ہے اور دیکھو تو صحیح تمہارا خدائی تصور کیا ہے اور پوری دنیا کا خدائی تصور کیا

کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو بارہ اماموں نے پایا ہے یہ کہاں لکھا ہے اصول کافی ہے کہاں ہے پاکستان کے کسی مراسی کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں میں اس شیعہ کی اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس کو وہ حیثیت حاصل ہے جو مسلمانوں کے نزدیک بخاری شریف کو حاصل ہے وہ شیعہ کے نزدیک اصول کافی جامع شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب کو جو حیثیت حاصل ہے اس بنیادی کتاب میں ہے کہ بارہ امام وہ مرتبہ نہیں پا سکے جو ہمارے جو بارہ امام محمد مصطفیٰ وہ مرتبہ نہیں پا سکے جو بارہ اماموں نے پایا ہے اب آپ دیکھیے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے اپنے پیغمبر اس عیسیٰ علیہ السلام اور موسا علیہ السلام پر اپنے کسی موسا اور عیسیٰ کے ماننے والوں کو ترجیح نہیں دی ہے یہودیوں نے نہیں کہا کہ ہمارے پیغمبر موسا علیہ السلام سے ان کے بعد آنے والے اتنے امام یا اتنے آدمی ہمارے پیغمبر سے بہتر ہے عیسائیوں نے نہیں کہا کہ عیسیٰ کے بعد آنے والا پترس اور کولون جو ان کا صحابی تھا وہ عیسیٰ سے بہتر ہے یہ عیسائیوں نے نہیں کہا دیکھیے جب عیسائی اپنے پیغمبر سے کسی اور کو بڑا نہیں کہتا یہودی اپنے پیغمبر سے کسی اور کو بڑا نہیں کہتا تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ شیعہ ایسا کافر ہے کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بڑا کافر ہے کہ جو اپنے محمد مصطفیٰ سے بارہ اماموں کا درجہ بلند مانتا ہے جب بارہ اماموں کا درجہ محمد سے بلند کہتا ہے اے مسلمان مسلمان بھائی کیسے تھک گیا نعرے نہ لاؤ نہیں جی۔ نا نالا چارا چارا سنی نارا چارا چارا سنی انجرا سوا کافر کافر کافر کیا ساش کا تو سونا میرے بھائیوں یہودیوں نے اپنے پیغمبر پر کسی کو ترجیح نہیں دی ہے عیسائیوں نے اپنے پیغمبر پر کسی کو ترجیح نہیں دی اور سکھوں نے اپنے گرو پر گرو نانک پر کسی کو ترجیح کسی کو ترجیح دیکھیے سکھوں کی کتابیں موجود ہیں انہوں نے کبھی یہ بھی کہا کہ ہمارے جو پیشوا تھے ان پر سراب خراب کا کس سکھوں نے اپنے بڑے بڑے شراب پر کسی کو ترجیح نہیں دی یہودیوں نے اپنے نبی کو پر کسی کو ترجیح نہیں دی عیسائیوں نے اپنے نبی پر کسی کو ترجیح نہیں دی لیکن شیعہ کائرات کا ایسا کافر ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کو آخری نبی کہنے کے باوجود محمد مصطفیٰ کو دنیا کا سردار کہنے کے باوجود جگل کرتے ہوئے فروغ کرتے ہوئے بدماشی کرتے ہوئے جھوٹ رکھتے ہوئے شوشن کرتے ہوئے ملاقات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ اس مرتبے کو نہیں پا سکے بارہ امام جس مرتبے کو پا چکے ہیں صرف محمد مصطفیٰ نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار تمام انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے اس کو بارہ امام نے پایا ہے ہمیں کہ اپنی نے اپنی ملعون ملوم ملعون کتاب تحریر وسیلہ میں لکھا ہے کہ تم اس محمد کی بات کیوں کرتے ہو جو اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا ہو کافر تھا کافر تھا میرے بھائیوں توجہ کیجیے شیعہ کے ساتھ پہلا اختلاف تو ہی ہے پہلا اختلاف سمجھ میں میری بات آئی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے شیعہ کے ساتھ پہلا اختلاف کس پر ہے اور دوسرا اختلاف اور تیسرا اختلاف ہے قرآن کا تیسرا اختلاف کس پر ہے دیکھیے یہودیوں کی کتاب کا نام ہے تورات یہودیوں کی کتاب کا کیا نام ہے تورات اور عیسائیوں کی کتاب کا نام ہے انجیل اور سادیوں کی کتاب کا نام ہے زبور ٹھیک ہے یہ تین کتابیں یہ تو ضرور ہے کہ جس طرح قرآن تحریر سے پاک اس طرح وہ تینوں کتابیں تحریر سے پاک نہیں اس طرح تینوں کتابیں تحریر سے بات ٹھیک ہے لیکن ایک بات جس بات کا اظہار شیعہ نے کیا وہ اظہار نہ یہودی کر سکا نہ عیسائی کر سکا نہ کوئی دنیا کا اور کافر کر سکا نہ شادی کر سکا چار کتابیں آسمانوں سے بڑی اتری ٹھیک ہے کتنی کتابیں اتری قرآن تورات انجیل زبور ان تین کتابوں یہ مسلمہ بات کہ تحریر ہوئی ان کتابوں میں تحریر لیکن قرآن کے بارے میں پوری امت کا عقیدہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا رہی بسی اس کے صحیح ہونے میں شاکت اور یہ بھی اعلان فرمایا اندا نہ ذکر اندا نہ اللہ نے فرمایا اس قرآن کی حفاظت میرے ٹھیک ہے اس لیے اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے لیکن شیعہ اس قرآن میں تبدیلی کا قائل ہے آپ کہو گے کہ ٹھیک ہے سکھ یہودی بھی اپنی کتابوں میں تبدیلی کا قائل ہے عیسائی بھی اپنی کتاب میں تبدیلی کا قائل ہے تو اگر شیعہ قرآن میں تبدیلی کا قائل ہو گیا تو ان سے بڑا کافر کیسے ہوا ٹھیک ہے تو میرے بھائیوں ایک ایسا عقیدہ کہ جو عقیدہ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہودیوں کا نہیں ہے عیسائیوں کا نہیں ہے شیعہ کا توجہ توجہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اور بولو تو صحیح اسی آواز سمجھ میں آ رہی ہے توجہ کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہماری کتاب کو بدلا گیا عیسائی بھی مانتے ہیں دبے لفظوں میں کہ کتاب بدلی گئی سادی بھی مانتے ہیں کہ ہماری کتاب بدلی گئی تو شیعہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن بدلا گیا شیعہ بھی کہتے ہیں قرآن تو آپ یہ کہیں گے کہ شیا اگر کیسے قرآن بدلا گیا تو یہ سکھوں یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑے کافر کیسے ہوئے توجہ شیا کے ایک ترجمہ قرآن کا نام ہے ترجمہ مقبول کیا نام ہے مولوی مقبول دہلوی کا ترجمہ قرآن اس ترجمہ قرآن ایک بڑی عجیب بات اس کے حاشیے پر چودہ سپارے کے حاشیے پر مولوی مقبول دہلوی نے لکھا کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں شیطان کا لفظ آتا ہے وقال شیطان جہاں بھی آتا ہے اس سے مراد عمر ابن خطاب ہے کافر کافر کافر کافر مقبول تعلیم پہ لالت مقبول تعلیم پہ لالت مقبول تعلیم پہ اور عمر ابن خطاب کو پیغمبر کا جانشین ہے وہ نبی کا خلیفہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا نکان آبادی نبی نقان اور عمر پر میرے بات اگر نبوت جاری رہتی تو عمر کا ساری اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جاتا دیکھیے ایک ہے تحریر کا قائل ہے ایک ہے اس قسم کی اجلاس کا بکرا اور اسی قرآن میں ہے توجہ لڑکی کا ہے وہ دل قربا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اور ان کو عطیہ دینے کا حکم دیتا ہے اور آگے فرمایا وہ یم ہاں انلفاشاہ اور تین چیزوں سے خدا روکتا ہے کتنی چیزوں سے وہ یم انل فاشائی ول منکری ول مولوی مقبول دہلوی نے لکھا کہ اس آیت نے جن تین چیزوں سے روکا گیا ان میں یم انل فاشا فاشا سے مراد ابو بکر ہے منکر سے برات عمر ابن خطاب ہے اور بغش سے برات عثمانے بنی دیکھیے عیسائیوں نے یہ ضرور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے قریبی شگرد کا نام پورس کا اور بعد میں پولوس نے لکھا تھا کہ پولوس اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کے پہلے شگرد نام کنار پترس یہ شیعہ کے یہ عیسائیوں کے دو فرقے ہیں کیتھولک اور پروٹسٹن دو فرقے ایک فرقہ پترس کو پہلا صحابی مانتا ہے عیسیٰ کا دوسرا فرقہ پولس کو مانتا ہے لیکن عیسائیوں کے کسی فرقے نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ جو پولس ہے یا پترس ہے یہ شرابی تھے یہ زامی تھے یا یہ فحشا تھے یا بغش تھے یا منکر تھے یا عیاض اللہ شیطان تھے دنیا کے کسی عیسائی نے کسی یہودی نے اپنے نبی کے پہلے جانشینوں کو یہ ان لفظوں سے یاد نہیں کیا لیکن شیعہ کا یہ مولوی مقبول کر لی چوتھوے ستارے میں حاشیے پر کہتا ہے توجہ کیجیے کہ یہ قرآن شراب اور کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو شیعہ نے قرآن کے بارے میں جو نظریہ اپنایا ہے کہ اس میں تبدیلی ہوئی یہ تو شیعہ نے کہا کہ اصلی قرآن غار میں ہے یہ تو کہا کہ اس کے تین حصے غائب کر دیے گئے یہ تو کہا کہ اصلی قرآن یہاں موجود نہیں اصلی قرآن کی ایسے ستارہ ہزار ہے یہ کہا کہ اصلی قرآن ستر ہزار لمبا ہے یہ بھی کہا کہ اصلی قرآن کے ستارہ ادا ہے یہ بھی کہا کہ اصلی قرآن اونٹ کی کوہان سے بھی بڑا ہے سب کچھ کہا لیکن میرے بھائیوں اس تحریر کے بعد چلو میں مانتا ہوں کہ یہودی اپنی کتاب میں تحریف کے قائل ہے عیسائی اپنی کتاب میں تحریف کے قائل ہے اور شیعہ اپنی کتاب قرآن میں تحریف کا قیا رکھتے ہیں لیکن شیعہ ان سے بڑا کافر کیوں ہے اس لیے کہ یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں کو شراب خور اور پاک کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں سمجھتے یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں کو کتابوں میں ان الفاظ کو جس میں شیطان کا ذکر ہے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے استعمال نہیں کرتے لیکن یہ شیعہ کائنات کا ایسا کافر ہے کہ جس نے قرآن کو شراب خور کی کتاب لکھ کر یہودیوں اور عیسائیوں اور سکھوں اور ہندوؤں سے بڑے کفر کا اعتراف کر لیا ہے مجھے کہتے ہو کہ شیعہ یہودیوں سے بڑا کافر ہے عیسائیوں سے بڑا کافر ہے سکھوں سے بڑا کافر ہے اس لیے کہ شیعہ کا تو اختلاف ہے ہمارے ساتھ رسالت اور اختلاف ہے ہمارے ساتھ قرآن اور اختلاف ہے تو صرف یہ سمجھتے ہو کہ ابو بکر پر اختلاف ہے میں کہتا ہوں کہ شیلا کا کلمہ اور ہے نبی اور ہے قرآن اور ہے صحابہ اور ہے اور ساری امت کا قرآن اور ہے رسول اور ہے نبوت اور ہے صحابہ اور پرابلم پرابلم شیا کے کفر کی پہلی وجہ پہلی وجہ بلند جا برنداباد دوسری وجہ آ سال تیسری وجہ چوتھی وجہ توجہ شیعہ کا یہ عقیدہ یہ بھی اصول کافی نہیں میں آپ کے سامنے پاکستان کے کسی شیعہ کی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دے رہا میں شیعہ مذہب کی اس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کہ پوری دنیا کا شیعہ جس کتاب پر ایمان رکھتا ہے لبنان کا شیعہ ہو ایران کا شیعہ ہو پاکستان کا شیعہ ہو وہ اصول کافی کو ماننے پر مجبور ہے اصول کافی شیعہ کے عقائد کی کتاب ہے شیعہ کی حدیث کی کتاب ہے اور اصول کافی کافی جامع القافی آج جلدوں پر ہے دو جلدوں میں ان کے عقائد درج ہیں جس میں اصول کافی جس کو کہتے ہیں پانچ جلدوں میں شیعہ کے مسائل درج ہیں جن کو فروئر کافی کہتے ہیں ایک جلد میں شیعہ کے اماموں کے حالات درج ہیں جس کو روزت کافی کہتے ہیں شیعہ کی سب سے اتھینٹک مستند پہلی کتاب اصول کافی تو اسی اصول کافی میں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد چار آدمیوں کے سوا سارے لوگ کافر اور مستد ہو گئے تھے اصول کافی ہے توجہ میرے بھائی توجہ کیجیے یہودیوں نے اپنے پیغمبر کے جانے کے بعد یہ عقیدہ نہیں کرا کہ ان کے ماننے والے سارے لوگ یہودی موسا سے پھر گئے تھے عیسائیوں نے یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ عیسا اسلام کے آسمانوں پر جانے کے بعد یا بقول ان کے پھانسی پر چڑھ جانے کے بعد بقول ان کے یہ عقیدہ ہو کہ سارے لوگ عیسا کے مدد سے پھر گئے تھے یہ سکھوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ گرو نانک کے جانے کے بعد ان کے سارے ماننے والے ان کے مدد سے پھر گئے تھے اور ہندوؤں کا یہ عقیدہ نہیں کہ ان کے جانے ان کے پیشوا ویس کے جانے کے بعد ان کے ماننے والے سارے وہ مدد چھوڑ گئے تھے لیکن کائنات میں ایک ایسا گلیب کافر ہے جس نے اس عقیدے کا بربرا اظہار کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو چار آدمیوں کے علاوہ کی ساری جماعت کافر ہو گئی تھی کیوں کہ نبی کے دور میں یہ مخلص نہیں تھے تھے نبی کے دور میں خود یہ کافر تھے بظاہر نبی کے ساتھ تھے اندر سے نبی کے مخالف تھے ساری کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر کئی سال دنیا میں جن کی صفائی کرتا رہا جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی اتارتا رہا جن کو سیٹل کرتا رہا جن کی جن کی عظمت کر کے ان کی تعریف کرتا رہا جن کو کائنات میں سب سے اونچی پیغمبر کہتا رہا اور خود کو اور بارے میں نے کہتا تھا تم تم خیرا امت اخری جتنا ایسا جو تم روئے زمین کی بہترین امت ہو میرے بھائی امت چار آدمیوں کو نہیں کہتے امت دو آدمیوں کو نہیں کہتے امت بڑی جماعت کو کہتے ہیں جس قرآن نے جس جماعت کو روئے زمین کی بہترین امت کہا ہے اس جماعت کے بارے میں اصول کافی ہے کہ وہ اندر سے مناسب ہو گئے تھے اب فیصلہ تم کرو قرآن بہترین دین امت کہے اور شیعہ ان کو ملازم کہے اور کافر کہے ایسا تم نے کرنا ہے کہ یہ بات یہ حوثیوں نے نہیں کہی عیسائیوں نے نہیں کہی سکھوں نے نہیں کہی ہندوؤں نے نہیں کہی جب یہ بات سکھوں عیسائیوں ہندوؤں یہ حوثیوں نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے لیے نہیں کہی ہے اور شیعہ نے کہی ہے تو پھر تجھے آج واضح طور پر دل سے اقرار کرنا چاہیے کہ شیعہ کا کائنات میں اتنا بڑا برابر ہے کہ یہ پوتری اس سے چھوٹا ہے عیسائی اس سے چھوٹا ہے اور ہندو اس سے چھوٹا کافر ہے سکھ اس سے چھوٹا کافر ہے سے بڑا کافر اس کی کوئی نہیں کافر کافر تم روئے زمین کی بہترین امت ہو میرے بھائیوں امت چار آدمیوں کو نہیں کہتے امت دو آدمیوں کو نہیں کہتے امت بڑی جماعت کو کہتے ہیں جس قرآن نے جس جماعت کو روئے زمین کی بہترین امت کہا ہے اس جماعت کے بارے میں اصول کافی ہے کہ وہ اندر سے منافع ہو گئے تھے اب فیصلہ تم کرو قرآن بہترین امت کہے اور شیعہ ان کو منافع کہے اور کہے فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ یہ بات یہ نے نہیں کہی عیسائیوں نے نہیں کہی سکھوں نے نہیں کہی نے نہیں کہی جب یہ بات سکھوں عیسائیوں ہندوؤں یہودیوں نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے لیے نہیں کہی ہے اور شیعہ نے کہی ہے تو پھر تجھے آج واضح طور پر دل سے اقرار کرنا چاہیے کہ شیعہ کا میں اتنا سارا برابر ہے کہ یہودی اس سے چھوٹا ہے عیسائی اس سے چھوٹا ہے اور ہندو اس سے چھوٹا برابر ہے سکھ اس سے چھوٹا برابر ہے شیعہ سے بڑا کام اس کی دھرتی پہ کوئی نہیں میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی میری بات سمجھ میں آئی کہ شیعہ کائنات کا بدترین ترین کافر ہے یہ کافر ہے شیعہ کے ساتھ ہمارا اصل اختلاف کیا ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہے یہ چار باتیں آپ یاد رکھیں گے چار باتیں یاد رکھیں گے کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا تو ہی پر اختلاف پہلی بات آج کے بعد تو یہ نہ کہے کہ صحابہ پر اختلاف ہے یہ بات سے دل سے نکال دیں کہو صحابہ کلمہ طیبہ پر اختلاف خدا کی الوحیت پر اختلاف نبی کی رسالت پر اختلاف پیغمبر کی پگمبر کی خطے اختلاف اللہ کے قرآن پر ان سے ہمارا اختلاف ہے اور صحابہ کی عظمت پر ان سے اختلاف ہے ٹھیک ہے میرے بھائیوں ایک ایسی بات آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا کہ وہ بات یہ چاروں باتیں ایک طرح اختلاف ایسی ہے کہ وہ بات نہ یہ اپنے نبی کے ماننے والوں کے لیے کر سکا نہ عیسائی کر سکا ہے نہ ہندو کر سکا ہے نہ سکھ کر سکا ہے اپنے نبی کے مانگنے والوں کے لیے یہ لفظ کوئی نہیں کہہ سکتا جو شیعہ نے کہا خمینی نے انیس سو تراسی ایران کی پارلیمنٹ کیمپ ایران کا دستور بنایا اور اس میں ساڑھے سات کروڑ روپیہ خمینی اور شیعہ مذہب کے فروغ کے لیے رکھا گیا اور اس مذہب کے فروغ کے لیے جو رقم رکھی اس رقم میں سب سے پہلی جو کتاب خمینی نے چھاپی ایک تو یہ ہے کہ خمینی کی اپنی کتابیں نہیں اپنی کتابیں چھاپنے کے لیے ایران میں ایک الگ رہا لیکن ایران کی پارلیمنٹ کے ایران کے بعد سب سے پہلی کتاب جو ایران کے پارلیمنٹ اور حکومت کے خرچ سے شاید ہو کر پوری دنیا میں پہنچائی گئی اس کتاب کا نام حق یقین کیا نام ہے یہ حق الیقین کتاب جس کے مصنف کا نام ملا باقر مجلسی یہ آج سے ساڑھے پانچ سو سال پہلے یہ ملون پیدا ہوا ہے اور ہومین نے اپنی کتاب کشت اسرار کے مقدمے میں لکھا کہ جو مومن جو میرا مان والا اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو وہ ملا باقر مدرسی کی کتابوں کا مطالعہ کرتا یہ خمینی کی کتاب کشت اسرار اس کی کتابوں کی تاریخ شیعہ کائنات کا وہ کالا کافا بدماشی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ملا باپ امام مہدی آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کر کہیں گے امام مہدی کہیں گے کہ ابو بکر و عمر کو روزے میں دفن کرنا سب سے بڑی دنیا کی غلطی ہے توجہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہے لوگ پریشان ہو جائیں وہ کہیں گے ہم نے تو دفن نہیں کیا یہ تو اس دور کے مسلمانوں نے دفن کیا وہ کہے گا یہ سب سے بڑی غلطی ہے ابو بکر عمر کا محمد کے روزے میں آنا یہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہے اس کے بعد وہ بدماش کیسا ہے کئی میں ندی آگے بڑھے گا نبی کے روزے کی دیوار توڑے گا دیوار توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا اندر داخل ہو کر ابو بکر عمر کی قبروں کو اکھیڑے گا جب قبروں کو اکھیڑے گا تو دیکھے گا ابو بکر عمر کے جسم سلامت ہوں گے ان کے قسم سلامت ہوں گے وہ بدماش کیسا ہے کے سامنے کھڑے ہوئے مسلمان کہیں گے دیکھو ابو بکر عمر سچے تھے اسی وجہ سے ان کے قم نئے ہوئے ان کے جسم شرابت ہوئے تو امام مہدی کہے گا کہ نہیں اس لیے سلامت نہیں رہے کہ یہ سچے تھے اس لیے سلامت رہے کہ میں نے ان کو عذاب دینا تھا میں نے ان کو یہاں سے نکالنا تھا چنانچہ اس کے بعد ابو بکر عمر کو کے کفنوں کو اتارے گا اور ان کے چہروں سے کپڑا اتار کر امام میدی الیاض اللہ ان کے چہروں کو ننگا کر کے ان کو زندہ کرے گا اور زندہ کر کے کہے گا اے ابو بکر اے عمر آج تک ہزاروں سال سے جتنے سنا ہوئے ہیں تمہاری وجہ سے ہوئے ہیں جتنی بدماشی ہوئی ہے تمہاری وجہ سے ہوئی ہے جتنی عیاری ہوئی ہے تمہاری وجہ سے ہوئی ہے عمر اگر تم علی کو اس کا حق دے دیتے علی کو خلافت دے دیتے یہ دنیا میں گنا کبھی نہ ہوتے یہ بدماشی کبھی نہ ہوتی یہ جھوٹ کبھی نہ بولا جاتا یہ شراب کبھی نہ پی جاتی اس کے بعد وہ بدماش کیسے ہے کہ امام مہدی کے سامنے ابو بکر عمر عمر دینا ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی واقعی ہم سے کوتاہی ہو گئی اس کے بعد وہ ملوم کے کہے امام مہدی ابو بکر عمر کو روزے سے نکالے گا ان کے جسموں کو نکالے گا اور نکال کر ان کے کفن اتار دے گا اتار کر مدینہ کے چوک میں ننگا کر کے ان کو ننگی حالت میں ایک درخت پر لٹکا دے گا اور لٹکا کر ان کے جسموں پر کوڑا برسانا شروع کر دے گا کوڑے کو رہیں گے حتیٰ کہ کیا گی کراچی کے جوانوں کراچی کے سنو تیرے باپ کے لیے یہ نفرت تو کوئی نہیں کہتا کہ تیرے باپ کو قبر سے نکالا جائے گا تیرے باپ کو نیا کیا جائے گا اس ملک میں محمد کا جانشین صدیق اتنا لوارس رہ گیا ہے ابو بکر عمر اتنا لوارس ہے کیا اس کے بارے میں یہ لٹریچر یہ کتابیں چپچر تیرے ملک میں تقسیم دی جائے اس کے بعد بھی تو شیعہ کو اپنا مسکرائی کہے مسلمان کہے تیری زندگی پہ تف ہے ہے تیری جوانی کو لانتا Shut up!

کراچی کے مسلمانوں سپاہی صحابہ کے کارکنوں تمہاری ماں کی عزت محفوظ ہے تمہارے باپ کی عزت محفوظ ہے تمہاری بیٹیوں کو کچھ نہیں کوئی کہتا یہ محمد مصطفیٰ کا جانشین ہے جس کو رسول اللہ نے مسلح سے کھڑا کیا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہ شکیق نے تیرے نبی پہ اتنے احسان کیے کہ محمد دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکا اللہ تو بدلا پا کر وہ صدیق ایسا مدارس ہے کہ اس صدیق کے خلاف یہ کفر چھپے یہ بدماشی چھپے اور وہ لٹریچر وہ کتاب ایران کے حکومت کے پیسے سے چھپ کر پوری دنیا میں مفت تقسیم کی جائے اور پھر اس پر مجھے کہا جائے کہ تو تو ہے فتنے کی بات کرتا ہے تو لڑا سیاستانوں ہومرانوں ہو حکمرانوں مولانوں اگر اس خلافت کے بعد اس بدماشی کے بعد اس تیاری کے بعد اس عمر کے بعد یہ کافر نہیں ہے تو پھر بتا دنیا میں کافر کون ہے اس بدماشی کو آرام کرنا اس تیاری کو دنیا کے سامنے کھولنا مجھ پر فرض ہے اس کو کال ہوا میرا شہید ہو گیا جان دے گیا میں اسی قبر کو کھولتے ہوئے قبر میں اتر سکتا ہوں ہوں عسکری بنائے رہتا ہوں تختہ دار سے لٹکنا شہادت سمجھتا ہوں لیکن اس کو چوکوں میں گلیوں میں چوراہوں میں کر کے چھوڑوں چھوڑو لاکھ سے بات کرتے ہائے ہائے صدیق کے بارے میں یہ کتاب چھپے تو چین سے رہتا ہے میں چین سے سویا ہوں ہائے میرے قائد نے ایک تقریر میں کہا تھا اے اللہ اس لٹریچر کے بعد اگر میں چین نیند سوؤں تو مجھ پہ لامت کر اے اللہ اس لٹریچر کے بعد اگر میں چین کی نیند سو تو کر اللہ آج تو گواہ ہو جس طرح سورج کرتا ہے اسی طرح مجھے بھی یقین ہے کہ مجھے بھی ایک نئے اسی رشتے میں قتل ہونا ہے مجھے بھی ایک نئے دنیا سے جانا ہے میرے بچوں میں بھی یقین ہونا ہے مجھے بھی قبر کی طرح میں گم ہونا ہے میں کہہ رہا ہوں تیری توفیق سے میرا فرض ہے کہ تیرے ملک میں اس ملک میں صدیق کو ماں بہن کی گالیاں دی جائیں میں کس طرح آرام کروں میں کس طرح چپ کر جاؤں میں کس طرح آرام کی نیچ ہوں اگر میرا سیاست دان راستہ روکے حکمران راستہ روکے مولوی راستہ روکے پیر راستہ روکے اے اللہ میں ہر ایک سے لڑ کر ہر ایک سے جھگڑ کر تیرے صدیق کی چوکیداری کرتا رہوں گا غلامی کرتا رہوں گا حتیٰ کہ

بتا دو دلا دو بھی لے بچہ بھی بولو سبھی مان لو مان لو پیرو چودھریوں تم ہمیں کہتے ہو ہم سرکا وریت کراتے ہیں مجھے بتاؤ میرے پاس اس کا کیا علاج ہے تیری گاڑی سے کوئی بچہ روڑا مارے تو کہتا یہ فساتی ہے ارے کی عزت تیری گاڑی سے بھی زیادہ قیمتی نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہو جب میں اپنے قائد کی یہ تحریر تھا میری دھارے نکل گئی میں نے کہا تو نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ ان تحریروں کے بعد اے اللہ مجھ پر آرام کی نیند کرنے پر کر دے آج اس اجتماع میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نواز کے اس مشن کے لیے اس پروگرام کے لیے جان دینا ہمارا فرض ہے جان دینا ہم پر فرض ہے اس راستے میں مرنا ہمارا فرض ہے اے اللہ کی عزتوں کے لیے ہماری عزتیں قربان ہیں ہماری مائیں قربان ہیں بیٹیاں قربان ہیں بچے قربان ہیں جب تک اس ملک میں ابو بکر کی عزت کا قانون نہیں بنایا جاتا سپاہی صحابہ کا اور بچہ بھی چین کی نیند نہیں سو سوچا سپاہی صحابہ کے لوگوں سپاہی صحابہ کے اداکار یا ہمیں فلسفہ سمجھا دو ہم کیا کریں اس کفر کو عام کرنے کے لیے میرے پاس ریڈیو ہوتا میں ریڈیو میں چیختا ٹیلی ویژن ہوتا میں ٹیلی ویژن میں چیختا اخبار ہوتے ہم اخبار میں چیختے جب میرے پاس نہ اخبار ہے نہ ریڈیو ہے نہ ٹیلی ویژن ہے اور جس نے یہ کفر پھیلایا ہے وہ ایران کا بدماش ہے ٹیلی ویژن میں شفیق کو کافر کہتا ہے ارے ویژن میں عمر کو کافر کہتا ہے اور ریڈیو پہ عمر کو گالیاں دیتا ہے اور اس کے جواب میں مجھ پر کیا فرض ہے کہ میری زبان میرا سفید میرا شوق میری گلیاں میرے پاس ہر جگہ پر حاضر ہے اور میں اس پل کو للکارنے کے لیے ہر میں کافر شیعہ کو کہوں ہر گلی میں کہوں ہر بازار میں کہوں اور کافر کافر کہہ کر اتنا محلے تاکہ قیامت کی صبح کو اللہ کی عدالت میں جب چٹی پیش ہو تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہائے ماں بہن کی گالیاں مجھے دی گئی اور مولویا تم کہاں تھے اور پیرو تم کہاں تھے تمہاری نسبتوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا تمہاری بیٹیوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا تمہاری تاریخوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا علاقوں میں ہماری عزت کو رگیتا گیا تم کیوں نہیں بولے گلیوں میں رگیتا گیا کیوں نہیں بولے کتاب بے چھپی تم کیوں نہیں بولے کراچی کے لوگوں ہم کی میں حجت کر کے اپنی جان دے دیں گے اور کو کچوکوں میں گلیوں میں کافا کر کر گالی بنائیں گے اور امت کو اس کفر سے آگاہ کر کے چھوڑیں آپ کے سامنے شروع میں کہا کہ شیعہ کائنات کا بدترین اور غریب کافر ہے یہ کہا یا نہیں کہا بلند والا میں نے یہ دعویٰ پیش کیا یا نہیں کیا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ شیعہ عیسائیوں اور یہودیوں سکھوں اور اور ہندوؤں سے بڑا کافر ہے میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے یا نہیں کیا آپ کو وہ دلائل سمجھ میں آ گئے ہیں آپ ان بات کو سمجھ ان باتوں کو سمجھ چکے ہیں کہ ہم شیعہ کو کائنات کا بدترین کافر کیوں کہتے ہیں سکھوں اور ہندوؤں سے بڑا کافر کیوں کہتے ہیں آپ کو بات میری سمجھ میں آ گئی ہے اور یہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ سکھوں کو کافر کیوں نہیں کہتے کافر کافر سکھ کافر اس لیے کہ سکھوں نے کبھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا سکھوں نے اپنے آپ کو کبھی مسلمان یہودیوں نے اپنے آپ کو مسلمان عیسائیوں نے اپنے آپ کو مسلمان اور ہندوؤں نے اپنے آپ کو مسلمان جو آدمی ہندو اور سکھ سے بڑے کفر کا عقیدہ رکھے اور کہے اپنے آپ کو مسلمان تو اس کے مقابلے میں میرے پاس اخبار بھی نہ ہو ریڈیو بھی نہ ہو ٹیلی ویژن بھی نہ ہو تو پھر میں چوکوں میں اس کو کافر کافر کیوں نہ کہوں تم اس کا کوئی اور حل بتا دو تم اس کی کوئی اور وجہ بتا دو کہ میں اس بج... اس کفر کو اس طرح عام کر سکتا ہوں اس بدماشی کو اس طرح عام کر سکتا ہوں اس عیاری سے اس طرح پردہ اٹھا سکتا ہوں جب میرے پاس وسائل نہیں ہے میرا سیاستدان نالیوں اور نسلسوں کی اور پرمٹوں کی سیاست کرنے لگ گیا ہے میرا حکمران میرا راستہ روکنے لگ گیا ہے کہ تم فرقہ وریت پھیلاتے ہو میرا مول بھی یہ کہتا ہے کہ یہ تلخ راستہ ہے تو اب اس کے بارے میں بتاؤ جو کفر تیرے بازاروں میں پھیل رہا ہے اس کفر کو مٹا بچانے کے لیے اور سبق معاشی سے امت کو آگاہ کرنے کے لیے کافر کافر شیعہ کافر کے علاوہ اور کون سا حل ہے اور کون سا نارا ہے اور کون سی بات ہے قرار دادے چالیس سال تک ہوتی رہی اور قرار دادے چالیس سال پیش ہوتی رہی کوئی نہیں مانا بدماشی سر پہ چڑھائی تو قرار دادے پیش کرتا رہا تو پھر سر پہ چڑھایا تو تقریریں کرتا رہا تو پھر نکابے پہ قبضہ کر لیا تو قرار دادے پیش کرتا رہا تو پھر چوکوں میں آ گیا تو قرار دادے پیش کرتا رہا تو پھر پہ آ گیا تو کہاں پیش کرتا رہا نے ویژن پہ ابھی بکر کو کافر کہنا شروع کر دیا تو تقریر کرتا رہا بتا اس کے سوا کیا ہے سپاہی صحابہ نے جہد کی ہے سپاہی صحابہ نے کفر کو للکارا ہے سپاہی صحابہ اسی کفر کو اسمبلی میں عام کرنے کے لیے پاکستان کا قانون بنانے کے لیے اسمبلی میں پہنچی ہے اسمبلی میں پہنچا ہے اس لیے تاکہ اس کفر کو اسمبلی میں جو بحث لایا جائے ہم اسمبلی میں اس کو دیر لائیں گے اسمبلی نہیں مانے گی ہم ٹکرائیں گے اسمبلی نہیں مانے گی ہم لڑائی کریں گے اسمبلی میں بھی لڑیں گے اور پاکستان کے ہر بازار میں لڑیں گے کافر کافر کافر کافر کافر کافر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آخری رات ہے سر نہ جھکانا لوگ آخری رات ہے سر نہ جھکانا لوگ اس نے ادراک کی شمع نہ بجانا لوگو کٹ گیا جنگ کی دھرتی پہ جو صحابہ کے لیے دلی پنچوں میں دوہراؤ اس کا فسانا لوگ کراچی کے سے سنیو ہم نے مولانا حق نواز شہید کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے تیئیس فروری کو اسلام آباد میں انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس رکھی گئی آپ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے انٹرنیشنل حیدرآباد کانفرنس جس میں چالیس ملکوں کے نمائندے انشاءاللہ شریک ہوں گے چالیس ملکوں کے پرچم لہرائے جائیں گے جس کانفرنس میں اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع ہوگا آپ اس میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ تین زبانوں میں حق نواز شہید کا لٹریچر پیش کیا جائے گا آپ اس کی تیاری کریں گے تو آخر کا الحمد للہ رکھا انتخا انتیس نومبر انیس سو نبے بمقام حق نواز جھنگی شہید چوک اسکاؤٹ کالونی گلشن اقبال کراچی جانشین امیر عظیمت سرمایہ اہل سنت قائد سپاہ صحابہ علامہ ضیاء الرحمان صاحب فاروقی سرپرست اعلیٰ سپاہ صحابہ پاکستان فتح مبین کانفرنس کے دوسرے اجلاس سے خطاب فرما رہے تھے موضوع تھا شیعہ کافی کیوں ہے قاری شفقت الرحمان صاحب سپاہ صحابہ کا ترانہ پیش کر رہے ہیں